ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے سلسلے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور ان راویوں میں سے ہر ایک نے واقعے کا ایک ایک حصہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا پھر میں روتے روتے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اس تہمت سے بری ہوں تو اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا لیکن واللہ اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور میرے خیال میں میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں پاک کلام نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کی بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی پوری دس آیتوں تک صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو پینتالیس